حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا تو ایسے سمجھو کہ اس نے نہ روزہ رکھا اور نہ افطار کیا یعنی وہ بے روزہ رہا سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھہتر